غلامی کا مسئلہ اس سلسلے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے اسیران جنگ کو لونڈی غلام بنا کر رکھنے کی جو اجازت دی ہے اور جنگ میں پکڑی ہوئی عورتوں کے ساتھ تمتوں کو جائز رکھا ہے اس کی کیا اصلیت ہے اور اگر یہ مسئلہ فی الواقع اسلام میں موجود ہے تو یہ کہاں تک اس اسپرٹ کے مطابق ہے جو اسیران جنگ کے متعلق فا اما منم بادو و اما فدا ان کے قانون میں پیش کی گئی ہے موترزین نے اس سوال کو جس رنگ میں پیش کیا ہے اور اسلام کے بعض وکیلوں نے اس کا جو جواب دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے مسئلے کی حقیقت اور اس کے مالہو و ما علیہ پر پوری طرح غور نہیں کیا یہ واقعہ ہے کہ اسلام میں سبی یعنی اسیران جنگ کو غلام بنانے کا قاعدہ موجود ہے اور یہ بھی واقعہ ہے کہ سبایہ کو غلام بنا کر رکھنے اور لونڈیوں سے تمتو کرنے کی اجازت دی گئی ہے لیکن اس کی علت اور اصلیت کو سمجھنے کے لیے چند مقدمات کو ذہن نشین کر لینا ضروری ہے اولاً اس عہد میں اسیران جنگ کے تبادلے کا دستور نہ تھا جب مسلمانوں کے آدمی دوسری قوموں کے پاس قید ہوتے تو غلام بنا کر رکھ لیے جاتے تھے لہٰذا مسلمانوں کے لیے بھی اس کے سوا کوئی چائرہ کار نہ تھا کہ دشمن قوموں کے جو لوگ گرفتار ہو کر آئیں انہیں وہ غلام بنا کر رکھ لیں تاہم جہاں کہیں تبادلے کا موقع آیا ہے مسلمانوں نے اس کو خوشی کے ساتھ منظور کیا ہے فتح الباری میں علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس مشرقین کے قیدی ہوتے اور مشرقین کے پاس مسلمانوں کے قیدی ہوتے اور اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے پر اتفاق ہو جاتا تو اس کا بندوبست کر لیا جاتا امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام مالک امام شافعی امام احمد سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ اگر دشمن مسلمان اسیروں سے اپنے اسیروں کا تبادلہ کرنے پر راضی ہو تو تبادلہ کر لینا چاہیے خود رسول اکرم سے تبادلہ اسارہ کا ثبوت ملتا ہے مسلم ابو داود اور ترمزی رحمت اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو مسلمانوں کے بدلے میں ایک دفعہ مشرقین کے ایک آدمی کو رہا کیا ایک اور موقع پر آپ نے ایک گرفتار شدہ لڑکی اہل مکہ کو دے کر ان سے دو مسلمان رہا کرائے ثانین بعض اوقات لڑائیوں میں ایک شہر کے مردوں کا اکثر حصہ کام آ جاتا تھا بلکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک بستی کے تمام ہتھیار اٹھانے کے قابل آدمی قتل ہو جاتے تھے ایسی حالت میں لاوارث عورتوں اور بچوں کی پرورش کا انتظام اس کے سوا اور کسی صورت سے نہ ہو سکتا تھا کہ خود فاتح قوم اس کی ذمہ داری اپنے سر لے اور جب یہ کام فاتحین ہی کو کرنا تھا تو عورتوں کی حفاظت اور سوسائٹی میں ان کی وقت قائم رکھنے کے لیے اس سے بہتر صورت اور کیا ہو سکتی تھی کہ مسلمان مردوں کو ان سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کی اجازت دے دی جاتی جنگ میں جو عورتیں اسلامی فوج کے قبضے میں آئیں ان کے بارے میں اسلامی قانون کا خلاصہ یہ ہے نمبر ون جب تک حکومت یہ فیصلہ نہ کر لے کہ آیا ان کو فدیہ لے کر چھوڑنا ہے یا انہیں مبادلے میں دینا ہے یا لونڈیاں بنا کر فوج میں تقسیم کر دینا ہے اس وقت تک وہ حراست میں رہیں گی اس دوران میں کوئی سپاہی اگر ان میں سے کسی عورت کے ساتھ شہوانی تعلق قائم کرے تو یہ زنا ہے جس کی وہی سزا اسے دی جائے گی جو اسلام میں زنا کے لیے مقرر ہے نمبر دو جب حکومت یہ فیصلہ کر لے گی کہ ان کو لونیاں بنانا ہے تو وہ انہیں باقاعدہ تقسیم کرے گی اور قانونی طور پر ایک ایک عورت کو ایک ایک شخص کی ملکیت میں دے گی نمبر تھری اس طرح جو عورت کسی شخص کی ملک میں دی جائے اس کے ساتھ اس کا مالک اس وقت تک تعلقات قائم کرنے کا حق نہیں رکھتا جب تک اسے ایک مرتبہ ایام ماہواری نہ آ جائیں یا اگر وہ حملہ ہو تو اس کا وضع حمل نہ ہو جائے اس سے پہلے تعلق قائم کرنا حرام ہے نمبر چار اس عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا حق صرف اسی شخص کو ہوگا جس کی ملک میں وہ دی گئی ہو کوئی دوسرا آدمی اگر اسے ہاتھ لگائے تو وہ زنا کا مجرم ہوگا جس کی سزا اسلام میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں نمبر فائیو کوئی سپاہی مذکورہ بالا قاعدہ کے سوا اگر کسی دوسری صورت سے دارالحرب میں دشمن قوم کی عورتوں کے ساتھ شہوت رانی کرے گا تو وہ مجرم ہوگا اور اس کی سزا پائے گا اس مہذب اور پاکیزہ اور باضابطہ طریقے سے آخر کیا نسبت ہے جو موجودہ زمانے کی ان نام نہاد مہذب فوجوں کے اس طریقے کو جو مفتو علاقے میں گھس کر ہر طرف عصمت دری کا طوفان عظیم برپا کر دیتی ہیں اور شہوت رانی میں ظلم اور بے حیائی اور بہیمیت اور سنگ دلی کے وہ کارنامے انجام دیتی ہیں جن کا ذکر بھی ایک شریف انسان زبان پر نہیں لا سکتا اس صورت سے وہ اسلامی سوسائٹی کی رکن بن گئیں اور ان مفاسد کا دروازہ بند ہو گیا جو ہزاروں عورتوں کے بے شوہر رہ جانے سے لازمی طور پر پیدا ہوتے ثالثاً اسلام نے اسیران جنگ کو غلام بنانے کی صرف اجازت دی ہے حکم نہیں دیا ہے اس اجازت سے فائدہ اٹھانا یا نہ اٹھانا مسلمانوں کا اختیاری فعل ہے بلکہ خلفائے راشدین کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ فائدہ نہ اٹھانا افضل ہے مصر شام عراق افریقہ آرمینیا اور فارس کی فتوحات میں بے شمار مقامات انواع بزور شمشیر فتح ہوئے اور ان کے لاکھوں آدمی گرفتار کیے گئے مگر ایک قلیل تعداد کے سوا کسی کو غلام نہیں بنایا گیا متعدد مقامات پر ایسا ہوا ہے کہ کسی امیر فوج نے لوگوں کو غلام بنا لیا اور خلیفہ کو خبر ہوئی تو انہوں نے رہائی کا حکم دے دیا بلازوری لکھتا ہے کہ مصر کے بعض دیہات شدید مقابلے کے بعد پتہ ہوئے اور مسلمانوں نے ان کے باشندوں کو غلام بنا کر حضرت عمر رضی اللہ کے پاس مدینہ بھیج دیا لیکن حضرت عمر نے ان کو رہا کر کے ان کے وطن کی طرف واپس روانہ کر دیا اور حکم فرمایا کہ انہیں بھی عام قبطیوں کی طرح ذمی بنا لیا جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسیران جنگ کو غلام بنانا نہ ضروری تھا نہ افضل اور احسن بلکہ تبادلہ اسارہ کا دستور نہ ہونے کے باعث اس کو ایک ناگزیر برائی کے طور پر قبول کیا گیا تھا پوائنٹ نمبر فور اسلام نے صرف ان لوگوں کو غلام بنانے کی مجبوراً اجازت دی ہے جو جنگ میں پکڑے ہوئے آئیں باقی رہا آزاد لوگوں کو پکڑ کر بیچنا جو زمانہ قدیم میں عموماً رائج تھا سو اس کو اسلام نے سختی سے ساتھ منع کیا ہے حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تین شخص ہیں جن کے خلاف قیامت میں خود مدعی بنوں گا ایک وہ جس نے میرا ذمہ دے کر بد عہدی کی دوسرا وہ جس نے آزاد انسان کو بیچا اور اس کی قیمت کھائی تیسرا وہ جس نے کسی مزدور سے پورا پورا کام لیا اور اس کی مزدوری نہ دی امور مذکورہ سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام نے سبی کے طریقے کو بعض اہم مجبوریوں اور مصلحتوں سے جائز رکھا تھا تاہم بہت ممکن تھا کہ اس طریقے کو مطلقاً جائز رکھنے سے مسلمانوں میں بھی غلامی کا وہی طریقہ رائج ہو جاتا جو عرب جاہلیت اور روم اور ایران وغیرہ ممالک میں رائج تھا اور شاید ہندوستان کے شودروں کی طرح سبایا کی ایک نیچ ذات الگ بن جاتی لیکن اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ جن امور میں وہ بلا واسطہ اصلاح کو مشکل پاتا ہے ان کو قائم تو ضرور رکھتا ہے مگر اس کے حال پر قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ بالواسطہ واسطہ اصلاح کے ایسے طریقے اختیار کرتا ہے جن سے اس کی تمام مذرتیں اور خرابیاں دور ہو جاتی ہیں غلامی کے مسئلے میں بھی اس نے یہی کیا غلامی کو مٹانا چند در چند وجود سے مشکل تھا اس لیے اس نے صورت کو باقی رکھا اور بالواسطہ طریقوں سے مادہ کو اس طرح بدل دیا کہ وہ ایک شدید اجتماعی مذرت کی بجائے ایک شاندار انسانی منفیات بن گئی اس غرض کے لیے اسلام نے بہت سے طریقے اختیار کیے ہیں جن میں سے تین اہم تر ہیں نمبر ون غلام کو آزاد کرنے اور آزادی کے حصول میں اسے مدد دینے کو بہت بڑا ثواب قرار دیا اور ہر طریقے سے اس کی ترغیب دی قرآن مجید میں آیا ہے صورت البلد ترجمہ اور تو کیا جانتا ہے کہ وہ نیکی کا دشوار گزار راستہ کون سا ہے وہ یہ ہے کہ ایک گردن یعنی غلام کی گردن آزاد کی جائے یا بھوک کے دن میں کسی قریبی یتیم یا خاک سار مسکین کو کھانا کھلایا جائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مختلف طریقوں سے اس کی فضیلت بیان فرمایا کرتے تھے جن سے مسلمانوں کو فقہ رقاب اور اعتاق عبید کا خاص شوق پیدا ہو گیا تھا ایک دفعہ ایک عربی حاضر ہوا اور بولا کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو سکوں آپ نے فرمایا اے تقن نسمہ و فکر رقبہ غلام آزاد کر اور گردنوں کو غلامی سے چھڑا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا جو کوئی کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس کا ہر عضو اس غلام کے ہر عضو کے بدلے دوزخ سے بچ جائے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایک نفس مسلمہ کو آزاد کیا تو وہ جہنم سے بچنے کے لیے اس کا فدیہ ہو گیا ایک مرتبہ امام زین العابدین نے یہ حدیث سنی کہ جو شخص کسی غلام کو آزاد کرے گا اس کا ہر ہر عضو اس غلام کے ہر ہر عضو کے بدلے بخشا جائے گا آپ نے اسی وقت اپنے غلام مترف کو جسے دس ہزار درہم میں خریدا تھا بلا کر آزاد کر دیا غلاموں کو آزاد کرنے کا مزید شوق دلانے کے لیے حضور نے یہ قاعدہ مقرر کیا کہ جتنا زیادہ قیمتی اور زیادہ پسندیدہ غلام آزاد کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا حضرت ابو ذر رضی اللہ نے پوچھا کیسے غلام کو آزاد کرنا افضل ہے فرمایا وہ جس کی قیمت زیادہ ہو اور جو مالک کو زیادہ پسند ہو اسی طرح لونڈی کو عمدہ تربیت دے کر آزاد کرنے اور اس سے نکاح کر لینے کو بڑی نیکی کا فعل قرار دیا فرمایا جس نے اپنی لوڈی کو اچھی طرح تعلیم و تربیت دے کر آزاد کیا اور اسے اپنے نکاح میں لے آیا اس کے لیے دوہرا ثواب ہوگا پھر مختلف گناہوں کے لیے جو کفارے مقرر کیے گئے ہیں ان میں غلام آزاد کرنے کو بہترین کفارہ قرار دیا گیا ہے کسوف شمس اور دوسرے مواقع پر بھی بردہ آزاد کرنے کو دفاع بلیات کا ذریعہ بتایا گیا ہے غرض ہر طریقے سے غلام آزاد کرنے کی ہمت افزائی کی گئی ہے نمبر دو دوسرا طریقہ یہ تھا کہ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک اور نرمی اور ملاتفت کی سخت تاکید کی گئی رسول اکرم نے اپنی زندگی کے آخری لمحے میں اپنی امت کو جو وصیت فرمائی تھی اس میں پہلے نماز کی تاکید تھی اور اس کے بعد غلاموں سے حسن سلوک کی عہد جاہلیت سے دماغوں میں غلامی کا جو تصور جمع ہوا تھا اس کے اثر سے کبھی کبھی صحابہ غلاموں کے ساتھ برا سلوک بھی کر بیٹھتے تھے اس پر رسول اکرم نے بارہا اپنے معزز ترین صحابیوں کو ڈانٹا ہے معرور بن سوید نے ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری کو دیکھا کہ جو چادر وہ اوڑھے ہوئے ہیں ویسی ہی ان کے غلام کے بدن پر بھی ہے پوچھا اس کا سبب کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک غلام کو گالی دی تھی اس نے جا کر رسول اللہ سے شکایت کی آپ سن کر ناراض ہوئے اور مجھے بلا کر فرمایا ابو ذر تم میں سے ابھی تک جاہلیت کی بو نہیں گئی پھر فرمایا یہ تمہارے بھائی تمہارے خادم ہیں جنہیں اللہ نے تمہارا دست نگر بنایا ہے پس جس کسی کا بھائی اس کے ماتحت ہو اسے چاہیے کہ اس کو وہی کھلائے جو خود کھاتا ہے اور وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے تم ان پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو اور اگر ایسی کوئی بھاری خدمت ان کے سپرد کرو تو خود ان کا ہاتھ بٹاؤ ابو مسعود انصاری رضی اللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے غلام کو مار رہا تھا یکا یک میں نے سنا کہ پیچھے سے کوئی کہہ رہا ہے خبردار ابو مسعود اللہ تجھ پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے جو تجھ کو اس غلام پر حاصل ہے پلٹ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے میں نے فوراً عرض کیا یہ خدا کے واسطے آزاد ہے اس پر حضور نے فرمایا اگر تو اس کو آزاد نہ کرتا تو آگ کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ایک مرتبہ ایک شخص نے حاضر ہو کر پوچھا کہ ہم کتنی مرتبہ اپنے خادم کو معاف کیا کریں آپ نے جواب دیا اگر وہ روزانہ ستر بار بھی قصور کرے تو معاف کیے جاؤ سوید بن مقرن کا بیان ہے کہ ہم سات بھائیوں میں ایک غلام تھا ایک مرتبہ ہمارے چھوٹے بھائی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو رسول اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ اسے آزاد کر دو انہی سوید بن مقرن کے صاحب معاویہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنے ہاں کے ایک غلام کو تھپڑ مارا والد کو خبر ہوئی تو انہوں نے ہم دونوں کو بلایا اور غلام سے کہا تو معاویہ سے بدلا لے عرب میں دستور تھا کہ غلام کو عبدی میرا بندہ اور لونڈی کو امتی میری بندی کہہ کر پکارتے تھے اور اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے حضور نے اس کو منع کیا اور فرمایا کہ انہیں فتح میرا لڑکا اور فتانی میری لڑکی کہہ کر پکارا جائے اور اپنے آپ کو سیدی یا مولائی کہلوایا کرو اہل عرب غلام کو اپنے پاس جگہ دینا بھی آر سمجھتے تھے مگر آ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے ساتھ ایک دسترخوان پر بٹھا کر کھلاؤ اور اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنے کھانے میں سے ایک دو لقمے ہی ان کو کھلا دیا کرو ان سب باتوں سے یہی مقصود تھا کہ غلاموں کو عزت و آرام سے رکھا جائے اور وہ خاندان کے رکن بن کر رہیں نمبر تھری اسلامی قانون میں غلاموں کو وہ وسیع حقوق دیے گئے جن سے وہ آزادوں کے لگ بھگ پہنچ گئے فوجداری قانون ان کو اسی حفاظت کا مستحق قرار دیتا ہے جس کا استحقاق آزادوں کو حاصل ہے ان کا مال چرانے والا ان کو قتل کرنے والا ان کی عورتوں کی آبرو ریزی کرنے والا ان کو جسمانی نقصان پہنچانے والا خواہ آزاد ہو یا غلام بہر صورت اس کو وہی سزا دی جائے گی جو آزاد لوگوں کے ساتھ ان جرائم کا ارتکاب کرنے والے کے لیے مقرر ہے اسی طرح دیوانی قانون ان کی عملات پر ان کے مالکانہ حقوق تسلیم کرتا ہے اور انہیں اپنے ذاتی اموال میں تصرف کرنے کے وسیع اختیارات دیتا ہے از روئے قانون خود ان کے آقا کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان کے ذاتی مال میں ان کی مرضی کے خلاف تصرف کرے یا ان کو کسی قسم کا جسمانی ضرر پہنچائے سوائے تعدیب کے جس میں رفق اور نرمی کی سخت تاکید ہے یا ان کی بہو بیٹیوں سے ناجائز تعلق رکھے روم میں یہ عام دستور تھا کہ جب کسی غلام کی لڑکی بیاہی جاتی تو اس کو پہلی شب اس کے آقا کے پاس بسر کرنی پڑتی تھی اس شرمناک ظلم سے عیسائی بشب تک نہ چوکتے تھے دیکھو امیر علی کی اسپرٹ آف اسلام صفحہ ٹو ٹو فور قانون سے زیادہ اسلامی سوسائٹی نے ان کو اپنے اندر عملاً مساوات کا درجہ دیا ہے اجتماعی زندگی میں غلاموں کی حیثیت کسی طرح آزادوں سے کم نہ تھی علم سیاست مذہب معاشرت غرض ہر شعبے میں ان کے لیے ترقی کی تمام راہیں کھلی ہوئی تھیں اور غلام ہونا ان کے لیے کسی حیثیت سے بھی رکاوٹ کا باعث نہ تھا رسول اللہ نے خود اپنی پھوپھی ذات بہن سیدہ زینب کو جنہیں بعد میں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے بیاہ دیا امام حسین کا نکاح ایران کی ایک شہزادی سے ہوا جو جنگ میں لونڈی بن کر آئی تھی امام زین العابدین انہی لونڈی کے وطن سے تھے جن کی اولاد اشراف اسلام میں سب سے بالا تر درجہ رکھتی ہے سالم بن عبداللہ اور قاسم بن محمد بن ابی بکر جو فقہ تابعین کی اولین صف میں ہیں دو لونڈیوں کے پیٹ سے تھے امام حسن بصری جو امہ تابعین کے سرخیل اور اصحاب طریقت کے پیشوا ہیں ایک غلام کے بیٹے تھے امام ابو حنیفہ جو کروڑوں مسلمانوں کے مقتدا ہیں اور جن کو اسلامی دنیا امام اعظم کے لقب سے یاد کرتی ہے بنی تیم اللہ کے موالی میں سے بتائے جاتے ہیں مشہور محدث محمد بن سیرین جن کا شمار اکابر تابعین میں ہوتا ہے ایک غلام کے بیٹے تھے ان کے باپ سیرین اور ماں صفیہ دونوں مملوک تھے مگر اس درجے کے مملوک تھے کہ حضرت صفیہ کو تین امہات المومنین نے دلہن بنایا تھا اور سیرین سے ان کا نکاح ابئی کعب جیسے جلیل القدر صحابی نے پڑھایا تھا امام مالک کے استاد نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے غلام تھے اور امام مالک کو جس سلسلہ ذہب پر ناز ہے اس کی ایک کڑی یہی نافع تھے ابو عبد الرحمن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ جن کا شمار اکابر مشتحدین میں ہوتا ہے ایک غلام مبارک نامی کے بیٹے تھے اکرمہ جو ائمہ مفسرین میں سے ہیں خود غلام تھے محمد بن اسحاق مشہور صاحب سیرت کے دادا یسار مارکا یمین سے پکڑے ہوئے آئے تھے مکہ کے امام المحدثین عطا بن ربا یمن کے امام تاؤس بن کیسان مصر کے امام یزید بن حبیب شام کے امام مکہول الجزیرہ کے امام میمون بن مہران خوراسان کے امام زحاک کوفہ کے امام ابراہیم ان نخعی سب کے سب غلاموں کے گروہ میں سے تھے سلمان فارسی رضی اللہ غلام تھے جنہیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سلمان تو ہم اہل بیت میں سے ہیں بلال حبشی غلام تھے جن کو حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ بلال ہمارے آقا کا غلام اور ہمارا آقا ہے صہیب رومی غلام تھے جنہیں حضرت عمر نے اپنی جگہ مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا کیا تھا سالم رضی اللہ ابو حضیفہ رضی اللہ کے غلام تھے جن کے متعلق حضرت عمر نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلافت کے لیے منتخب کرتا اسامہ بن زید غلام زادے تھے جنہیں رسول اکرم نے اپنے آخری وقت میں اس لشکر کا سردار بنایا تھا جس میں حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر صحابی شریک تھے اور جن کے متعلق حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ سے کہا تھا کہ اسامہ کا باپ تیرے باپ سے اور اسامہ خود تجھ سے رسول اللہ کو زیادہ محبوب تھا یہ تو قرون اولا کی باتیں ہیں بعد میں جبکہ اسلامی روح بہت کچھ کمزور پڑ گئی تھی قطب الدین ایبک شمس الدین التمش اور غیاس الدین بلبن جیسے جلیل القدر غلاموں نے خود ہمارے ملک ہندوستان پر حکومت کی ہے محمود غزنوی جو اپنے وقت میں دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا نسلاً ترکی غلام تھا مصر میں کئی صدی تک ممالک کی حکومت رہی ہے اور ان کا نام خود کہتا ہے کہ وہ دراصل غلام تھے جنہوں نے بادشاہی کے تخت پر بار پایا ان غلاموں کو کون غلام کہہ سکتا ہے کیا آزادوں کے لیے ان سے کچھ زیادہ ترقی عزت اور اقتدار حاصل کرنے کے مواقع تھے کیا ان کی غلامی نے ان کو اجتماعی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج تک پہنچنے سے روکا اگر غلامی اسی چیز کا نام ہے اور وہ ایسی ہی ہوتی ہے تو آزادی کا نام غلامی رکھ دینے میں کیا حرج ہے یہ طریقے تھے جن سے اسلام نے غلامی کو گھٹاتے گھٹاتے آزادی سے جا ملایا بلکہ دونوں میں کوئی فرق نہ رہنے دیا لفظ غلامی تو بے شک باقی رہا مگر غلامی کی حقیقت بدل کر کچھ سے کچھ ہو گئی